حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا ہے میں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لے اس طریقے سے تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا ہونا زیادہ ممکن ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو سینتیس